یعقوب نے ابو حازم سے روایت کی انہوں نے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ انگوٹھے کے ساتھ والی شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے میں اور قیامت اس طرح سا سا بھیجے گئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو تین